حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسق ساٹھ سا کا ہوتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک